السلام علیکم اسٹوڈینٹس جی ایس پی کی جرنی پہ ہم چل رہے ہیں اور ایک جی ایس پی کے نئے لیکچر کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہیں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاوا کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے اپنا ویب کا ایک اپلیکیشن کو ڈیزائن کر سکتے ہیں شروع ہوئے تھے ہم سرولیٹس کے ساتھ اس کے بعد ہم چلے پہنچے جی ایس پی تک لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کافی ڈسکشن کی ہم نے جی ایس پی کے بارے میں کچھ آپ کو اسٹارٹ دیا اور یہ بتایا کہ جی ایس پی اصل میں سرولیٹ کی ہی ایک فارم ہے every J S P gets compiled into a servlet and it gives you an output فرق ہم نے صرف آپ کے سامنے یہ رکھا کہ it's easier to write H T M L code in J S P so servlet in J S P are actually two faces of one figure یہ تصویر کے دو رخ ہیں ایک طرح کے اور ایک رخ کیا کرتا ہے وہ آپ کو جاوا کا کوڈ لکھنے میں کنوینئنس دیتا ہے وہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل لکھنی ڈیفیکلٹ ہے which is servlet and and other one gives you convenience while writing H T M L code اور اس کے اندر جاوا کا کوڈ بھی آپ امپیٹ کر سکتے ہیں that is your J S P تو جی ایس پی کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی باتیں جب جی ایس پی سے ریلیٹڈ ہو رہی تھی تو وی ڈسکس کہ جی ایس پی کے اندر there are several things that you can do ہم نے جی ایس پی میں کہا تھا کہ کچھ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کچھ ان کے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی ایک دو اور باتیں ہم نے ڈسکس کی تھی تو اس میں سے ہم نے لاسٹ ٹائم جو کام ہم نے کیا تھا ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو دیکھا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی ایس پی میں کئی طرح کے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس آپ کے سامنے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان اسکرپٹنگ ایلیمنٹس میں ہم نے ڈکلیریشن کا ایک ٹیگ دیکھا تھا ہم نے اسکرپلٹ ایک دیکھا تھا ہم نے ایکسپریشن ٹیگ دیکھا تھا ہم نے کمنٹس کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہی کوڈ جو ہوتا ہے وہ ایونچولی ایک سرولیٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور وہ سرولیٹ سے آگے آؤٹ پٹ آتی ہے اسی لیکچر میں اسی بات کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں اس لیکچر کے اندر جب ہم بات کریں گے تو ہم آج جے ایس پی کی جرنی میں ہم اتنی باقی چیزیں دیکھیں گے کہ اسکرپٹس کے علاوہ یا اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کے علاوہ اور کیا چیزیں اویلیبل ہیں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس میں جیسا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو یوز کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک ایگزامپل چھوٹی سی بنائی تھی جس میں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ریکویسٹ اور اس طرح کے بہت سارے آبجیکٹس ہیں یہاں پہ آپ کو اسکرپلیٹس کے اندر اور ایکسپریشن کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو کہیں ڈکلیئر نہیں کرنا پڑتا تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ امپلیسٹ آبجیکٹس کے ہیں اور پھر جب ایک دفعہ یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم فردر جی ایس پی کی کچھ اور چیزوں پر بات کریں گے تو ہم ذرا اسٹارٹ لیتے ہیں امپلیسٹ آبجیکٹس کے ساتھ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جی ایس پی کی جرنی میں اس وقت کھڑے کہاں پہ ہیں اور اس کے بعد اسٹارٹ لیتے ہیں اپنا امپلیسٹ آبجیکٹس پہ تو ہم نے جب جی ایس پی کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جی ایس پی کے اندر ڈائریکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اسکرپٹنگ ایلیمنٹس میں ہم نے جی ایس پی کمنٹس کے بارے میں بات کی تھی ڈکلیریشنس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے کوئی میتھڈ یا کلاس لیول کے ویریبلس کو ڈکلیئر کرنا ہو تو آپ اس کو ڈکلیریشن کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں ڈکلیریشن ٹیگس کے اندر یا ڈکلیریشن ایلیمنٹس کے اندر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ایکسپریشن ٹیگس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک ویلڈ ایکسپریشن کو اسٹرنگ فارم میں کنورٹ کر کے آؤٹ پٹ میں ڈسپلے کر دیتے ہیں اب ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ جاوا کا کسی بھی طرح کا کوئی کوڈ لکھنا چاہیں تو اس کے لیے وی ہیو اسکرپلیٹس اسکرپلیٹ کے اندر آپ پرسن کے ٹیگ اوپن کرتے ہیں جاوا کا کوڈ لکھ دیتے ہیں اور جب جاوا کا کوڈ آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ پرسن کا ٹیگ دوبارہ دے کے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جی ایس پی کے کچھ ایکشن ایلیمنٹس ہیں جو کہ جی ایس پی ٹیگس کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں تو اسکرپٹنگ ایلیمنٹس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں آج ہم بات کرتے ہیں امپلیسٹ آبجیکٹس پہ امپلیسٹ آبجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جی ایس پی پیجز کے اندر کچھ آبجیکٹس ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں امپلیسٹ کیا چیز ہوتی ہے امپلیسٹ ہوتی ہے جو کہ آلریڈی ہو رہی ہو آٹومیٹیکلی ہو رہی ہو آپ کو کچھ اس کے لیے کرنا نہ پڑے ایکسپلیسٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اسپیسیفکلی خود سے دکھا کے کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے آپ کاسٹنگ ڈاؤن کاسٹنگ کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے جاوا کے اندر that is implicit well down casting is explicit خود سے کرنی پڑتی تھی تو سے میں لے لی یہاں پہ امپلسٹ آبجیکٹس ہیں کچھ یہ امپلسٹ آبجیکٹس کیا ہیں سیولیٹ کا کوڈ ذرا یاد کریں ایک منٹ کے لیے وہاں پہ ڈو پوسٹ یا ڈو گیٹ میتھڈ کے اندر دو پیرامیٹرس پاس ہو رہے تھے وہ پیرامیٹرس کیا تھے ذرا یاد کریں وہ پیرامیٹرس تھے H T T P servlet request اور H T T P servlet response تو وہ جو ریکویسٹ اور رسپانس دو چیزیں تھیں پاس ہو رہی ان کے ساتھ کام کر کے ہم نے اپنا سرولیٹ بنایا تھا ریکویسٹ سے ہم جو بھی ڈیٹا ریکویسٹ کے اندر آ رہا تھا جیسے جو بھی ایلیمنٹس یا پیرامیٹر جو یوزر نے دیے تھے ٹیکس فیلڈس کے اندر وہ ہم نے گیٹ کیے تھے رسپانس آبجیکٹ کے تھرو آپ نے کیا کیا تھا کہ آپ نے اپنا جو ریٹرن جو آپ کا آنسر جانا ہے کلائنٹ کو وہ پورا پریپیئر کیا تھا آپ نے اپنے ہیڈر سیٹ کیے تھے کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کیا آپ نے اور اسی طرح آپ نے رسپانس سے رائٹر بھی ایک لیا تھا آؤٹ پرنٹ رائٹر آپ کو شاید یاد ہو کہ print writer out equals to response dot get writer ہم نے ایک لائن لکھا کرتے تھے اور وہ جو آؤٹ والا آبجیکٹ تھا اس کو ہم یوز کر کے اپنی H T M L generate کرتے تھے تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے آبجیکٹس ہم ایکسپلسٹلی ڈکلیئر کر رہے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر جب ہم کرتے تھے تو جو ریکویسٹ کا آبجیکٹ ہے وہ ہمارا پیرامیٹر کے طور پہ پاس ہو رہا ہوتا تھا اور آپ کو اس کی ٹائپ پتا ہے کہ that is H T T P servlet request similarly جو رسپانس کا آبجیکٹ جس کو آپ نے یوز کیا وہ بھی ایز اے پیرامیٹر پاس ہو رہا تھا اس کا تھا H T T P servlet response similarly جب آپ نے سیشن یوز کیا تو وہ بھی آپ نے پہلے ڈکلیئر کیا اس کی ڈیٹا ٹائپ بتائی پھر اسی طرح جب آپ نے آؤٹ کا آبجیکٹ یوز کیا تو پہلے ہم نے لکھا print writer out equals to response dot get writer یعنی کہ ہر چیز جس طرح ایک اسٹینڈرڈ پروگرامنگ لینگویج میں پہلے ویریبل کی ٹائپ لکھتے ہیں پھر ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں پھر ویریبل کو یا تو کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا ایز اے ریٹرن ٹائپ کہیں سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے اس اس ٹائپ کا آبجیکٹ اس طرح اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم نے سارا کام سرولیٹ میں ایسے ہی کیا تھا جی ایس پی پیجز کے اندر you have liberty to use some implicit objects there are certain objects discuss shortly there are are certain objects that available inside a J S P page you don't need to declare them you don't need to figure out کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے ہو رہا ہے وہ آلریڈی وہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اسکرپلٹ کوڈ کے اندر ایکسپریشن کوڈ کے اندر سو وہ آبجیکٹس کون سے ہیں بہت سارے آبجیکٹس جو ہیں ان میں سے کچھ آبجیکٹس آپ فیملیئر بھی ہیں کچھ آبجیکٹس شاید آپ کے لیے ایک آدھا نیا ہو بٹ موسٹلی کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں گے آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے آبجیکٹس ہیں کہ جو کہ ہمیں ڈکلیئر بھی نہیں کرنے پڑتے اور ہمارے پاس جی ایس پی پیج کے اندر اویلیبل بھی ہوتے ہیں جی ایس پی پیج کے اندر we have objects that can be use and expression defining them before actually define تو یہ ہو رہے ہوتے ہیں ایک سرولیٹ کے اندر لیکن ہمیں ان کے لیے کچھ یہاں پہ اپنے جی ایس پی پیج میں کوئی ڈیفینیشن نہیں دینی پڑتی تو یہ آبجیکٹس کون سے ہیں we have got request we have got response out session application config page context exception page تو یہ سارے آبجیکٹس ہمارے پاس جو ہیں یہ اویلیبل ہیں ان میں سے بہت سارے آبجیکٹس آپ دیکھ لوں گے کہ جیسے ریکویسٹ ہے رسپانس ہے یہ آپ پہلے یوز کرتے آئے ہیں اور یوز کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے پبلک وائڈ ڈو گیٹ میں ہم نے یہ پاس ہو رہے تھے یا ڈو پوسٹ کے اندر یہ پاس ہو رہے تھے ایز اے پیرامیٹر اور اسی طرح آؤٹ جو ہے یہ پرنٹ رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ تھا ابھی آپ کو اس کا یوز بھی دکھائیں گے یہ کہیں پہ بھی آپ کو ڈکلیئر نہیں کرنے پڑے ہوں گے کہیں پہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرنے پڑے ہوں گے آپ صرف ڈائریکٹلی ان کو لکھیں اور یوز کریں تو یہ سارٹ آف کی ورڈز ہیں کی آبجیکٹس ہیں جو ہمارے پاس کوڈ میں ویسے ہی اویلیبل ہوتے ہیں پہلے سے ہی کہیں پہ ڈکلیئر ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا ان میں سے کچھ آبجیکٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ریکویسٹ رسپانس اور آؤٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ وہ آبجیکٹس ہیں جن کو ابھی ہم آپ کے سامنے کوڈ میں استعمال کر کے دکھیں گے request so request is of type javax dot servlet dot H T P servlet request so request کی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ وہی ریکویسٹ آبجیکٹ ہے جو کہ سرولیٹ میں ایز اے پیرامیٹر پاس ہوتا تھا اور اس آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم ریکویسٹ سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا لے سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہاں پہ ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے ہوں گے سملرلی رسپانس جو ہے اس کی ٹائپ ہے javax dot servlet dot H T P servlet response اس آبجیکٹ کو بھی ہم یوز کر لیں گے اس کو کہیں ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے گا آؤٹ کا آبجیکٹ ہم استعمال کر کے کچھ بھی آؤٹ پٹ یوزر کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں javax dot servlet dot J S P dot J S P writer print writer type کا جو آبجیکٹ وہاں پہ تھا یہاں پہ J S P writer type کا ہے اور یہ اسی کی ایک سب کلاس اس لیے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آؤٹ کا آبجیکٹ ہم یوز کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو ابھی یہ ہم نے کچھ آپ کے سامنے امپلیسٹ آبجیکٹس کے بارے میں بات کی یہ امپلیسٹ آبجیکٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس بنے بنائے اسکرپلیٹ کے اندر ایکسپریشن ٹیکس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں we don't have to declare these objects and then use use it you can these objects right away یہ جو آپ نے نام دیکھے ہیں ریکویسٹ ہے رسپانس ہے آؤٹ ہے یہ سارے کے سارے آبجیکٹس ہمارے سامنے ہمارے پاس کرپلٹ کے اندر یوز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں they are ready made objects you can think of them as ready made objects so what we are going to do we will show you the use of three four implicit objects ایک آدھے کو آپ پہلے بھی ایک آدھے سے آپ مل چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ایک ایگزامپل تھی کوڈ کی اس میں ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا تھا تو ریکویسٹ آپ نے میں نے وہاں پہ بھی شاید آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ دیکھیں کہ ریکویسٹ ہم کہیں ڈکلیئر نہیں کر رہے لیکن اویلیبل ہے تو یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ہم دو تین چار جو آبجیکٹس یوز کر رہے ہیں وہ ہم کہیں ڈکلیئر کیے وغیرہ ان کا استعمال کریں گے جو ہم اپلیکیشن بنانے جائیں گے اس میں چار جی ایس پی پیج ہوں گے پہلے پیج پہ ہم اپنی آپشن بتائیں گے کہ ہم کس پیج پہ جانا چاہتے ہیں اور ایک سینٹر میں پیج ہوگا جو کہ ہمیں ریڈائریکٹ کر دے گا ان میں سے کسی ایک پیج کی طرف جس کی آپشن ہم لیں گے تو پہلے میں ہم آپ میں آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ دکھا دوں یہ پرابلمس ہم بہت سمپل اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کوڈ کا یوز دیکھ سکیں ویسے بھی گیون کہ جس میڈیا پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کچھ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا کوڈ ڈیلیبریٹلی uh, چھوٹا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اس کے باوجود آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن آئی سجیسٹ کہ آپ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کیا کریں اور بھی بکس پڑھیں اور ویب uh, سے بھی ہیلپ لیں اور اس میں اپنی انٹرسٹنگ اپلیکیشنز آگے بنانے کی کوشش کریں اسائنمنٹس میں تو ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گی سو لیٹ سی کہ یہ پرابلم کیا اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں we are just coding this example to show you the use of some implicit objects ہمارے پاس ایک پیج ہوگا index dot J S P index dot J S P پہ یوزر اپنی دے گا ریکویسٹ یوزر اپنی چوائس بتائے گا کہ وہ کس پہ جانا چاہتا ہے وہ web dot J S P page پہ جانا چاہتا ہے یا Java dot J S P page پہ جانا چاہتا ہے بیسیکلی وہ بتائے گا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ جانا چاہتا ہے یا وہ جاوا کے کورس کے پیج پہ جانا چاہتا ہے یہاں سے ریکویسٹ فارورڈ ہو کے ایک انٹرمیڈیٹ پیج کے پاس آئے گی جس کا نام ہم نے رکھ دیا controller dot J S P یہ جو جی ایس پی پیج ہے یہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں جنریٹ کر رہا نہ ہی یہ یوزر کو نظر آ رہا ہے یہ جی ایس پی پیج صرف ہماری ریکویسٹ کو ری ڈائریکٹ کر رہا ہے اپروپریٹ پیج کی طرف اگر یوزر نے کہا ہوگا کہ بھائی مجھے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج کی طرف جانا ہے تو یہ controller dot J S P جو ہے یہ ہمیں اس پیج پہ ری ڈائریکٹ کر دے گا ورنہ یہ جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ ریڈائریکٹ کر دے گا so index dot J S P web dot J S P Java dot J S P یہ وہ تین پیجز ہیں جو کہ یوزر کو نظر آئیں گے یوزر انٹریکٹ کرے گا ان کے ساتھ بیچ میں ایک جو پیج آپ دیکھ رہے ہیں controller dot J S P یہ صرف ہم ڈیٹا کو پروسیس کر کے اپروپریٹ پیج پہ جانے کے لیے اس پیج کا استعمال کر رہے ہیں یہ پیج کوئی ویژول پریزنٹیشن یوزر کو نہیں دے رہا صرف ایک کنٹرولر کا کام کر رہا ہے یعنی کہ کنٹرول کر رہا ہے کہ آپ نے کہاں پہ ریڈائریکٹ ہونا ہے کنٹرولر کے بارے میں ہم آگے جا کے مزید بات کریں گے تو ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک چار جی ایس پی پیجز ہم نے بنانے ہیں ہم اس کا کوڈ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تین J S P page presentation کے لیے یوز ہوں گے one J S P page will be use as a controller for directing ایس ہم نے کس پیج کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس کو کوڈ نیٹ بینس کے اندر ہم اس کو کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کیا ہوا یہ کام تو آپ اپنے سامنے اس پہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس اپلیکیشن کی ایگزیکیوشن ہے جو ہم آپ کو ابھی بتا رہے تھے ایک دفعہ اس کی ایگزیکیوشن دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا کوڈ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایک بہت سمپل سا پیج نظر آ رہا ہے جس کے اوپر چوائس ہے کہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جانا ہے یا جاوا کے پیج پہ جانا ہے اس میں سے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہم ایک پیج پہ چلے گئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے welcome to web design and development U R L پہ یو کین سی کے web dot J S P کا پیج آ رہا ہے اگر ہم جاوا کے پیج پہ ہٹ کرتے ہیں تو جاوا کے پیج پہ آپ کے سامنے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں جب آپ پہلی دفعہ اپلیکیشن چلاتے ہیں تو وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ ایگزیکیوشن میں وہ ٹائم نہیں لیتی وجہ اس ٹائم کی کیا ہے وجہ اس ٹائم کی ہے کہ جی ایس پی پیج پہلی دفعہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں سرولیٹس میں ون دے گیٹ ٹرانسلیٹڈ تو سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پہ وہ بالکل ٹائم نہیں لیتے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا index dot J S P میں آپ کو پورا پروجیکٹ کریٹ کرنے کا تھوڑا طریقہ یہاں پہ نہیں بتا رہا ہوں I'm sure you are familiar with that اگر آپ نہیں ہیں تو ایک پروجیکٹ کریٹ کر لیں اور اس میں ایک J S P page add کر لیں اور اس کا نام رکھ لیں index dot J S P so index dot J S P page کے اندر ہمارے یہ ایچ ٹی ایم او کے ٹیکس کے اندر آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے باڈی کے ٹیگ کے اندر ہم نے ایک ہیڈنگ دے دی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے select the page you want to visit اس کے بعد ہم نے اپنا فارم ایک اسٹارٹ کیا ہے فارم کا نام ہے مائی فارم اور ایکشن ہے controller dot J S P آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ فارم کے ٹیگ میں ڈسکس کیا تھا کہ فارم کے ٹیگ میں جو ایکشن ایٹریبیوٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس جی ایس پی پیج کا یا اس سرولیٹ کا یا اس H T M L page کا یو آر ایل دیتے ہیں جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ڈیٹا کو بھیجنا چاہتے ہیں as a result of submit so یہاں سے ڈیٹا سبمٹ ہوگا controller dot J S P پہ اس فارم کے اندر ہم نے ایک ان پٹ فیلڈ بنائی ہے ریڈیو اس کی ٹائپ ہے اور اس کا نام ہے پیج اور اس کی ویلیو ہے ویب سو ہم ایک ریڈیو بٹن ہے جس کی ویلیو ہے ویب اور اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا web design and development similarly ایک دوسرا ریڈیو بٹن ہے جس کی ویلیو ہے جاوا اور اس کے سامنے لکھا ہوگا جاوا سو یہ ہمارا وہ index dot H T M L page ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارا ان پٹ ٹائپ سبمٹ آ گئی ہے یعنی کہ ایک سبمٹ کا بٹن جو آپ کو نظر آ رہا تھا یہاں پہ وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فارم کو ہم نے کلوز کیا ہے باڈی کے ٹیگ کو کلوز کیا اور اسٹیمل کے ٹیگ کو کلوز کر دیا ہے اب جب index dot J S P سے ڈیٹا پوسٹ ہوگا تو وہ جائے گا controller dot J S P پہ کیوں وہاں پہ جائے گا کیونکہ ہم نے ایکشن ایٹریبیوٹ کے اندر یو آر ایل جو دیا ہوا ہے وہ controller dot J S P کا ہے so controller dot J S P میں آ جاتے ہیں controller dot J S P کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں کسی ٹائپ کی ایچ ٹی ایم ایل کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم نے سیدھا سیدھا ایک اسکرپلٹ کا ٹیگ اوپن کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ پرسنٹ ٹیگ کے ساتھ جب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں تو جو ٹیگ وہ ہوتا ہے وہ اسکرپلٹ کا ٹیگ ہوتا ہے اور اس ٹیگ کے اندر آپ کسی بھی ٹائپ کا جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں جو ہم جاوا کا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کوڈ ہے وہ یہ کوڈ ہے کہ اگر یوزر نے سلیکٹ کیا ہے ویب تو ہم ریڈائریکٹ کر دینا چاہتے ہیں یہاں سے web dot J S P پہ اگر یوزر نے سلیکٹ کیا ہے جاوا والا ریڈیو بٹن تو ریڈائریکٹ ہم کر دینا چاہتے ہیں جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ اب یوزر نے کیا سلیکٹ کیا ہے یہ انفارمیشن ہوتی ہے ریکویسٹ آبجیکٹ میں H T T P servlet request object میں اور ہمیں پتا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہم اس آبجیکٹ کو یوز کرتے آئے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے سیدھا سیدھا کر دیا ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر یہ جو ڈائریکٹلی ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا ہے اس میں وہی بات سوچنے والی بات یہ کہ یہ ریکویسٹ کیا چیز ہے ریکویسٹ تو کہیں ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو یہ ریکویسٹ وہ امپلے سیٹ آبجیکٹ ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ہر جی ایس پی پیج کے کے اندر کچھ آبجیکٹس ریڈی میڈ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں دوبارہ سے ان کو ڈکلیئر کرنے کی یا کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ریکویسٹ کا آبجیکٹ بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہے سمپلی ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پیج والی فیلڈ کے اندر جو ویلو تھی وہ مجھے دے دو پیج والی فیلڈ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ریڈیو بٹن کا جو نیم تھا وہ تھا پیج تو وہ جو بھی یوزر نے سلیکٹ کیا ہوگا اگر یوزر نے جاوا والا ریڈیو بٹن سلیکٹ کیا ہوگا تو وہ جاوا والے ریڈیو بٹن کے اگینسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ویلو ہم نے رکھی تھی جاوا اور ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ والے بٹن کے اگینسٹ ہم نے ویلیو رکھی تھی ویب تو یوزر نے جون سا پیج سلیکٹ کیا ہوگا وہ ویلو ہمارے پاس آ جائے گی ایک اسٹرنگ میں جس کا نام ہے پیج نیم تو یہاں پہ آپ اسکریپلٹ کے اندر کوئی بھی جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایف ایلس کنڈیشن لگا لی ہے if page name dot equals web تو response dot send redirect web dot J S P اب یہ رسپانس آبجیکٹ کون سا ہے یہ آپ پہچان گئے ہیں بالکل صحیح ہے یہ H T P servlet response والا آبجیکٹ ہے جو کہ ہم سرولیٹ میں یوز کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بھی ہم نے آپ کو ریڈائریکٹ کر کے دکھایا تھا تو یہ exactly وہی ریڈائریکٹ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیج نیم ٹو ویب ہو تو web dot J S P پہ ریڈائریکٹ کر دو اور اگر پیج نیم جاوا ہے تو جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ ریڈائریکٹ کر دو یہ ہمارا اسکرپلٹ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں Java dot J S P Java dot J S P پہ ہم نے دوبارہ اسکرپلیٹ اپنا اوپن کیا ہے صرف اس لیے اوپن کیا کہ آپ کو ہم دکھا دیں آؤٹ کا استعمال ادروائز یہاں پہ direct H T M L بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو جاوا پیج صرف یہاں پہ اسکرپلیٹ اس لیے اوپن کیے تاکہ آپ آؤٹ والے آبجیکٹ کا یوز دیکھ لیں تو پرسن ٹیگ کے اندر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل اور اس کے اندر ہم نے ایچ ٹی ایم ایل لکھتی ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہم لکھنا چاہتے تھے یہاں پہ آؤٹ آبجیکٹ بھی آپ دیکھیں ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا اس آؤٹ آبجیکٹ کی ایونچولی وہی ٹائپ ہے جو کہ سیولٹ والے آؤٹ آبجیکٹ کی تھی یعنی کہ print writer J S P writer جو ہے وہ پرنٹ رائٹر سے انہارٹ کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ این کے اندر ہم نے اپنی ایچ ٹی ایم ایل لکھتی ہے similarly web dot J S P page کے اندر بھی ہم نے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ این کے اندر اپنی ایچ ٹی ایم ایل لکھتی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ آپ اسکرپٹ نہ یوز کریں اتنے سمپل پیج کے لیے سمپلی لکھ سکتے ہیں welcome to web design and development ہم نے صرف یہاں پہ آپ کو یوز دکھانے کے لیے یہ کام کیا ہے تو اب یہ آپ کے سامنے چاروں پیجز آ ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی ایگزیکیوشن دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا index dot J S P آ گیا یہاں پہ ہم دو ریڈیو بٹنس میں سے کوئی ایک ریڈیو بٹن سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے اور ایک ہمارے پاس ہے جاوا کا ریڈیو بٹن جاوا کے ریڈیو بٹن کے پیچھے جو ویلیو ہے وہ ہے جاوا اور ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ریڈیو بٹن کے پیچھے جو ویلیو ہے وہ ہے ویب جب سبمٹ کا بٹن ہم دباتے ہیں تو ہم جاتے ہیں controller dot J S P پہ جو کہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا controller dot J S P based upon کہ ہم نے کون سی ویلیو سلیکٹ کی تھی ہمیں ریڈائریکٹ کر دیتا ہے web dot J S P یا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ جب ہم یہاں سے سبمٹ کریں گے تو ہم جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ آ گئے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ یو آر ایل میں نظر آ رہا ہے so if seen the use of implicit objects seen the use of response object request object as well as the out object there are اندر other number of implicit objects that are available to are such such as as page page application session exceptions. So there are different implicit objects that we can use inside our JSP code. We can make use of these implicit objects inside a scriptlet code or inside an expression code. ان سب کے اندر ہم ان امپلیسٹ آبجیکٹس کو یوز کر سکتے ہیں without being declaring these objects یہاں تک ہماری بات ہوئی ہم نے اسکرپلیٹس دیکھے ہیں امپلیسٹ آبجیکٹس بھی دیکھے ہیں کچھ جی ایس پی کی جرنی میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں امپلیسٹ آبجیکٹس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جاوا کا کوڈ جو ہم نے لکھنا ہے جی ایس پی پیج کے اندر وہ بھی کافی آسان ہو گیا تو اس جرنی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ بٹس اینڈ پیسز میں جو ڈفرینٹ جی ایس پی کے ایلیمنٹس ہیں جو ڈفرینٹ جی ایس پی کی چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھا دیں اس کے بعد ہم کسی کیس اسٹڈی میں ان کو کسی چھوٹی سی اپلیکیشن میں ان کو کمبائن کریں گے تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا یوز پتہ چل جائے امپلیسٹ آبجیکٹس جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے اویلیبل ہیں اور یہ ہماری کوڈنگ کو آسان کر دیتے ہیں تو امپلیسٹ آبجیکٹس پہ ہم نے تھوڑی سی ابھی بات کی ہے دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی جرنی میں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور آگے کیا چیزیں رہتی ہیں جی ایس پی جرنی کے اندر ہم نے اپنے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کر لیے ہیں امپلیسٹ آبجیکٹس کر لیے ہیں اب ہمارے پاس جو دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ڈائریکٹیو ایلیمنٹس ہیں اور ایکشن ایلیمنٹس ہیں یہ مت ذہن میں لائیے گا کہ شاید جی ایس پی کی جرنی اتنی ہی ہے جی ایس پی میں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں کور کرنے کی طرف تو اب آئیے ہم اپنا اگلا یوز دیکھتے ہیں ڈائریکٹیو ایلیمنٹس کا کہ ڈائریکٹیو ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جی ایس پی کے اندر تو جی ایس پی ڈائریکٹرس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹو کیا ہوتا ہے ڈائریکٹو ہوتا ہے آپ کسی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کسی کو ایک آرڈر ایشو کرتے ہیں کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں سملرلی جو جی ایس پی ڈائریکٹرس ہوتے ہیں یہ جی ایس پی پیج کی طرف سے جی ایس پی کنٹینر کو کچھ انفارمیشن دیتے ہیں فار ایگزامپل کیا کچھ امپورٹ کرنا ہے اس پیج کے لیے کون سی کلاسز مجھے چاہئیں اس پیج پہ فار ایگزامپل سیشن اس پیج پہ ٹرو ہے یا نہیں ٹرو کیا یہ ایرر پیج ہے یا نہیں ہے اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے وہ ہم جی ایس پی ڈائریکٹیوس کے تھرو کہہ سکتے ہیں تو J S P directive special کچھ information J S P container کو دینے کے کام آتے ہیں نارملی ٹرانسلیشن ٹائم کے اوپر ان ڈائریکٹیوس کی کہی ہوئی باتیں جی ایس پی کنٹینر جو سرولیٹ لکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسلیشن ٹائم کیا ہے ٹرانسلیشن ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جب پہلی دفعہ ایک جی ایس پی نے ٹرانسلیٹ ہونا ہے ایک کورسپونڈنگ سرولیٹ میں ہر جی ایس پی پہلے ایک سرولیٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چلتا ہے ہوتا یہ کہ جب پہلی دفعہ جی ایس پی کو آپ ایکسیس کرتے ہیں تو جی ایس پی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے سرولیٹ میں اور اس کے بعد ہر سبسیکوینٹ انوکیشن کے لیے وہ جو سرولیٹ کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہوتی ہے آپ اسی کو بار بار اس سرولیٹ کو ایکسیس کر رہے تھے ٹرانسلیشن ایک دفعہ ہو جاتی ہے بار بار اس کے بعد آپ اس سرولیٹ کو ہی ایکسیس کر رہے تھے اس لیے شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں کوئی جی ایس پی پیج بنا کے اس کو پہلی دفعہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑا وہ سلو ہوتا ہے وہ سلو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویب کنٹینر ہوتا ہے جو جی ایس پی کنٹینر ہوتا ہے وہ جی ایس پی سے ریلیٹڈ انفارمیشن نکالتا ہے جاوا سے ریلیٹڈ انفارمیشن نکالتا ہے اس کو ایک سرولیٹ کے اندر فٹ کر دیتا ہے تو یہ جو ٹرانسلیشن کا کام ہے اس نے جی ایس پی پیج کو پارس کرنا ہے لائن بائی لائن اس کو پڑے گا جاوا کی چیزیں نکالے گا سرولیٹ میں پلگ ان کر دے گا تو جو اس نے ٹرانسلیشن یہ کنورژن کرنی ہے دس از دا ٹرانسلیشن اب ایک سرولیٹ میں چلا گیا سرولیٹ کمپائل ہو گیا اب جتنی بھی ریکویسٹ آئیں گے وہ سرولیٹ کو ڈائریکٹ جائیں گی وہ دوبارہ سے ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی ہوگی انلیس کے اس جی ایس پی پیج میں کوئی چینج آ جائے تو پہلی دفعہ جب آپ انووک کرتے ہیں کسی جی ایس پی پیج کو gets translated a that is white more time but during subsequent subsequent it takes very little time کیونکہ وہ کمپائل سرولٹ سے ڈائریکٹ ایکسیس کر رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو جی ایس پی پیج کے ڈائریکٹوس پہ ہم بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی پیج کے ڈائریکٹوس کیا ہیں نارملی یہ ٹرانسلیشن ٹائم پہ جی ایس پی جو پیج ہے یہ کنٹینر کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ یہ چیزیں مجھے چاہیے سو لیٹ سی کہ what are different J S P directive یا جی ایس پی ڈائریکٹیو ہوتا کیا so J S P directive is use to convey special processing information about the page to J S P container تو ہمارا جی ایس پی کنٹینر کون سا ہے ہمارا ہے ٹام کیٹ جو کہ ہم یوز کرتے آ رہے ہیں تو جی ایس پی کنٹینر کو کچھ اسپیشل انفارمیشن دینے کے لیے کام آتا ہے J S P directive it enables programmer to specify page settings یعنی کہ پیج پہ کیا کچھ ہے ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں what is the content that we need to include from other sources specify custom tag libraries ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں آگے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی ڈائریکٹیو کی فارمیٹ کیا ہوتی ہے اسکریپلٹ کے نے فارمیٹ دیکھ چکے ہیں آپ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کی جی ایس پی ڈائریکٹیو کی فارمیٹ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ پرسنٹ ٹیگ کے ساتھ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایٹ دا ریٹ کا سمبل آتا ہے یہ ایٹ دا ریٹ کا سمبل انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈائریکٹیو ہے ایک بات میں دوبارہ یہاں پہ اسپیسیفائی کرتا چلوں کہ اب نارملی ان سب کے X M L base syntax use ہوتے ہیں جو کہ ہم پیج میں لکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے پرانے پیجز میں آپ کو یہ کام بھی نظر آئے گا لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا آپ یہ لکھیں یا وہ لکھیں پریفریبل ہے کہ آپ ایکس بیس سینٹیکس لکھیں لیکن ہم آپ کو دونوں بتا دیں گے کہ ایکس ایم ایل سینٹیکس کیا ہے اور یہ والا سینٹیکس کون سا آپ یو کین یوز اینی یہ پہلے یوز ہوتا تھا ابھی بھی یوز ہوتا ہے X M L base syntax اب جنرلی نئے جی ایس پی جو بنتے ہیں ان میں X M L base syntax زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جنرلی بکس میں آپ کو یہ پرانے والا سینٹیکس بھی نظر آئے گا تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا تھوڑا ضروری تھا ایٹ دا ریٹ کا سمبل جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ایک ڈائریکٹیو ہے یہ اسکرپٹ نہیں ہے یہ ایکسپریشن ٹیگ نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ایک ڈائریکٹیو ہے اس کے بعد ڈائریکٹیو کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں پیج ڈائریکٹیو ہے انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے ٹیگ لیپ ڈائریکٹیو ہے تو یہ جو آپ کو ایٹ دا ریٹ کے سمبل کے بعد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈائریکٹیو یہ بیسیکلی ہم ڈائریکٹیو کی ٹائپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سا ڈائریکٹیو ہے یہ اس کے بعد آپ ملٹیپل ایٹریبیوٹس اور ان کی ویلیوز دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ دے سکتے ہیں جو اسٹارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سمبل انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملٹیپل ٹائمس ایٹریبیوٹس اور ان کی ویلیوز آ سکتی ہیں ایٹریبیوٹس کی ویلیوز جو ہیں یہ ڈبل کوٹس کے اندر ہوں گی اور اس کے بعد پرسنٹ کا ٹیگ کلوز ہو جائے گا تو ایک ڈائریکٹو کی جنرل فارمیٹ آپ کے سامنے ہے تین ٹائپس کے ڈائریکٹو ہمارے پاس ہوتے ہیں پیج ڈائریکٹو ہے انکلوڈ ڈائریکٹو ہے ٹیگ ڈائریکٹو ہے J S P page direct gives level level information about that will result from from J S P page so جو ایک جی ایس پی پیج سے بننا ہے اس کے بارے میں ہائی لیول انفارمیشن یہ directive دیتا ہے وہ ہائی لیول انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے وہ ہائی لیول انفارمیشن ہو سکتی ہے the servlet ایکسٹینڈ یعنی کہ جو ریزلٹ میں servlet بننا بن رہا ہے اس نے کس کلاس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے واٹ از MIME ٹائپ کو ہم یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ رسپانس کے مائم ٹائپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جی واپس جب جائے تو ہم بتا رہے ہوں اپنے براؤزر کو کہ ہم جو ڈیٹا بھیج رہے ہیں اس کی مائم ٹائپ کیا ہے یا وہ کس ٹائپ کا ڈیٹا ہے how multi threading is handle کیا یہ سنگل تھریڈڈ ہے یا multi threaded enabled J S P page ہے اس پہ ہم بات کریں گے if the servlet participates in session کیا سیشن کا آبجیکٹ یہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اگر اس پیج پہ کوئی ایرر یا کوئی ایکسیپشن آ جائے تو وہ کہاں پہ ہینڈل ہوگی so J S P page directive generally control these things that that we we have just mention take a look at the different attributes are in J S P تو وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے لینگویج کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس پیج پہ جو لینگویج یوز ہو رہی ہے اسکرپٹ وغیرہ کے اندر وہ جاوا ہے یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں جی ایس پی پیجز پہ جاوا کے علاوہ کوئی اور لینگویج بھی آ جائے اور اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہوں لیکن فی الحال تو آپ کے پاس ایک ہی لینگویج اویلیبل ہے دیٹ از جاوا یہ جی ایس پی پیج کس کلاس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے یعنی کہ اس سے جو سرولیٹ بنے گا وہ کس کلاس کو ایکسٹینڈ کرے گا آپ کو کیا کیا فائلس چاہیے امپورٹ کے ایٹریبیوٹ میں آپ بتا سکتے ہیں سیشن کی ویلیو ٹرو یا فالس آپ دے سکتے ہیں کوئی اس پیج سے ریلیٹڈ آپ انفو دینا چاہتے ہوں اس پیج پہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے وہ آپ بتائیں گے کیا یہ پیج تھریڈ سیف ہے یا نہیں اچھا یہ جو تھریڈ سیفٹی ہے یہ ہوتا ہے کہ سرولیٹ اور جیس پی پیجز دونوں کا آپ تھریڈ سیو کر سکتے ہیں اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ سرولیٹس فاسٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا تھریڈ ہر ریکویسٹ کے لیے ایک نیا تھریڈ بنتا ہے اور وہ تھریڈ اس سرولیٹ کو ایکسیس کرتا ہے اور جب تھریڈ ملٹیپل تھریڈز ایک سرولیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ تھریڈس آپس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور آپ نے آپریٹنگ سسٹم اور باقی کورسز میں پڑھا ہوگا جب ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے تو سنکونازیشن کے ایشوز آ سکتے ہیں اس تھریڈ سیف ایٹریبیوٹ اگر آپ ٹرو کر دیں گے تو اس کا جو ریزلٹنٹ سرولیٹ ہوگا ایک وقت میں اس کو صرف ایک ہی تھریڈ ایکسس کر سکے گا یعنی کہ اس کے میتھڈ جو ہوں گے وہ سنکونازڈ ہو جائیں گے اس جی ایس پی پیج پہ اگر کوئی ایرر پیج آ رہا ہے تو کہاں پہ جانا ہے وہ ہم دیں گے ایرر پیج والے ایٹریبیوٹ میں اور اس کا آگے ریلیٹو یو آر کیا یہ ایرر پیج ہے آپ ایک جی ایس پی پیج کو ایرر پیج بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ایرر پیج کا ایٹریبیوٹ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو ٹرو یا فالس کرنا پڑے گا تو یہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے پیج ڈائریکٹو کے ساتھ ان کی ذرا ایگزامپلس دیکھتے ہیں اگر آپ نے کوئی کلاس امپورٹ کرنی ہو اپنے جی ایس پی پیج پہ تو ہم کر سکتے ہیں percent at the rate page import equals to Java dot util dot asterisk اور انفو کا ایٹریبیوٹ بھی یوز کر کر لیا کہ کہ info to using you can see ہم پیج ڈائریکٹو کے آگے اس طرح سے ایٹریبیوٹس مینشن سکتے ہیں اگر آپ نے اس پیج کو ایک ایرر پیج ڈکلیئر کرنا ہو تو ہم لکھیں گے percent at the rate page یہ ڈائریکٹو آ گیا اور اس کے آگے ہم نے ایٹریبیوٹ دے دیا ہے از ایرر پیج اور اس کو ٹرو کر دیا ہے اگر ہم نے یہاں سے مائم ٹائپ سیٹ کرنی ہو یعنی کہ ہم چاہتے ہوں کہ جب یہاں سے ریزلٹ جنریٹ ہو تو ریزلٹ میں براؤزر ایک ایکسل اسپریڈ شیٹ کھول دے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ڈائریکٹو کے اندر کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کر دی ہے یہ سارے کے سارے ڈائریکٹو جو ہوتے ہیں یہ آپ ایک percent at the rate page کا دے دیکھیں اس میں ملٹیپل ایٹریبیوٹس بھی دے سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کلٹرنگ ہو رہی ہے تو آپ percent at the rate page کے ایٹریبیوٹ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی پورے پیج کے اندر اور وہاں پہ اپنے ڈائریکٹو دے سکتے ہیں یہ جیسے ہم آپ کو اس کی ایگزامپل دکھائیں گے یہ فردر چیزیں کلیئر ہوں گی جی ایس پی ڈائریکٹیوز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اس پہ ہم نے دیکھا کہ پیج ڈائریکٹو ہمارے سامنے تھوڑا سا اس کو ہم نے اوور ویو لیا کہ پیج ڈائریکٹیو ہوتا ہے اور اس پیج ایکٹیو کے اندر ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ J S P page J S P container کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس پیج کو چلانا ہے امپورٹ کروانا ہے تو کون سی کلاسز کروانی ہے انہیریٹ کروانا ہے تو کس کلاس سے کروانا ہے مائم ٹائپ سیٹ کرنی ہے تو کیا کرنی ہے اس کی تھوڑی سی ایگزامپلز ابھی ہم دیکھیں گے ایک سیکنڈ ڈائریکٹیو یہاں سے ہم چاہیں گے ڈسکس کرنا آپ کے ساتھ وہ ہے انکلوڈ ڈائریکٹیو انکلوڈ ڈائریکٹو کرتا یہ ہے کہ کسی اور جی ایس پی پیج کو یا ایسٹیمل پیج کو اٹھا کے اس کی آؤٹ پٹ کو انسرٹ کر دیتا ہے ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ تو انکلوڈ کا ڈائریکٹو کافی یوز ہوتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ویب اپلیکیشن بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ہر اپلیکیشن کے ٹاپ پہ یا باٹم پہ ایک ہیڈر یا فوٹر نظر آئے یا کوئی بینر نظر آئے تو وہاں پہ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اچھا انکلوڈ کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ انکلوڈ دو پلیسز پہ ہو سکتے ہیں ایک ٹرانسلیشن ٹائم پہ اور ایک ریکویسٹ ٹائم پہ جو ٹرانسلیشن ٹائم پہ انکلوڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب جی ایس پی پیج سرولٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ انکلوڈ والی فائل جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور اس کی output J S P page میں انسرٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوتی لیکن ریکویسٹ ٹائم والا انکلوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اس وقت وہ output J S P page کی بنتی ہے جس کو ہم نے انکلوڈ کیا ہوتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ انکلوڈ ہو جاتی ہے ہمارے پیج میں آپ کو یاد ہوگا کہ سرولیٹس کے بارے میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو سرولیٹس میں ہم نے ریکویسٹ ڈسپیچر ایک چیز دیکھی تھی اور ریکویسٹ ڈسپیچر کا ایک فارورڈ میتھڈ تھا ایک میتھڈ تھا انکلوڈ فارورڈ میتھڈ کسی اور سرولیٹ پہ ریکویسٹ بھیج دیتا تھا انکلوڈ میتھڈ کسی اور سرولیٹ کی ریکویسٹ اپنے سرولیٹ میں لے آتا تھا تو بالکل جی ایس پی پیج کے اندر جو ریکویسٹ ٹائم پہ ہم انکلوڈ کرتے ہیں وہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکشن ایلیمنٹ ہے جو کہ ریکویسٹ جب آتی ہے اس وقت جی ایس پی پیج کو اس وقت کسی اور ریسورس کو انکلوڈ کرتا ہے اس جی ایس پی پیج کے آؤٹ پٹ میں تو وہ ایک وہ طریقہ ہے کہ آپ ریکویسٹ ٹائم پہ کریں اور دوسرا طریقہ جو کہ ہم ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیج ڈائریکٹیو آپ جو جی ایس پی ڈائریکٹیو ہے اس کے اندر انکلوڈ کا ڈائریکٹیو استعمال کر لیں یہ والا جو انکلوڈ ہے اس میں اور دوسرے انکلوڈ میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن ٹائم پہ ہوگا یعنی کہ ون ٹائم شروع میں ہی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ وہ وہی چیز نظر آتی رہے گی ہر دفعہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ دوبارہ انکلوژن نہیں ہوگی ایک ہی دفعہ ہو جائے گی اور وہ آپ کو چیز نظر آتی رہے گی جب آپ جی ایس پی پیج میں کوئی چینج لے کر آئیں گے تب یہ دوبارہ کام ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ انکلوڈ ڈائریکٹیو کیا ہے اور پھر ہم اپنے جو پیج ڈائریکٹو اور انکلوڈ ڈائریکٹیو جو ہم نے دو دیکھے ہیں ان کی کوئی چھوٹی سی اگزامپل بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں ذرا زیادہ کلیئر ہوں What is the JSP include directive? It lets you include you include reuse navigation bar elements in G S P pages جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی فائل جو ہے وہ آپ کی ہر جی ایس پی پیج میں نظر آ رہی ہے یا ہر جی ایس پی پیج میں نظر نہ بھی آ رہی ہو کسی ایک ہی جی ایس پی پیج کے اندر آپ نے کوئی بینر ایڈ کرنا ہے کچھ اور ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ نے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ انکلوڈ کے ڈائریکٹیو کے تھرو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں and you can include files at translation time time and request translation time پہ جب آپ انکلوڈ کریں گے you will use include directive and when you want to include your file at request time you use action element which will discuss later so translation time پہ اگر آپ نے کسی فائل کو انکلوڈ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم انکلوڈ ڈائریکٹو یوز کرتے ہیں let's take off the include directive which is very to that of page directive کہ کیسے آپ کریں گے پرسن ٹیگ آپ اوپن کریں گے ایٹ دا ریٹ کا سمبل انڈیکیٹ کرے گا کہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ایک ڈائریکٹو ہے ڈائریکٹو کا نام پھر آتا ہے پچھلی جو ہم نے ڈائریکٹو کی ایگزامپل دیکھی وہاں پہ ہم نے لکھا تھا پیج یہاں پہ جو ہم ڈائریکٹو کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے لکھا ہے انکلوڈ اس کے بعد ہم پہ ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے فائل جو کہ بتاتا ہے کہ کس فائل کو انکلوڈ کرنا ہے it can be a G S P page it can be an H T M L page اور وہ یہاں پہ انکلوڈ ہو جائے گا and the purpose of this is to include a file on G S P document at the time document is translated into a servlet may contain G S P code that affect the main page such as response head is setting et cetera تو آپ کسی اور جی ایس پی پیج کو یا H T M L page کو اپنے پیج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ جس پیج کو آپ نے انکلوڈ کیا ہے یہ آپ کے پیج کے رسپانس سیٹر کی سیٹنگز وغیرہ کو بھی چینج کر سکتا ہے وہ سیٹنگز بھی پرفارم کر سکتا ہے سو یہ تو تھی ہماری جی ایس پی کے ڈائریکٹیوز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن دو ڈائریکٹیوز ہم نے دیکھے ہیں ایک پیج کا ڈائریکٹو ہے ایک انکلوڈ کا ڈائریکٹو ہے جب ہم آپ کو ڈائریکٹیو دکھا رہے تھے تو ایک تیسرا ڈائریکٹو بھی وہاں پہ آیا تھا which was the tag web directive we are not discussing taglib directive at this stage اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے ڈپینڈنگ اپان کہ ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہم اس کو بھی بتائیں گے جی ایس پی کے اندر آپ کو ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسٹم ٹیگس بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ٹیگس بنا سکتے ہیں which can be use to extend the G S P language یا جی ایس پی کا جو اوور آل ڈاکیومنٹ ہے اس کی کیپیبلٹیز کو انہانس کرنے کے کام آ سکتا ہے وی ول سی کہ وہ کیا کرتے ہیں بعد میں let's take a look at the at an example which uses include as well as the page directive page directive جو ہے اس کے تھرو ہم انفارمیشن دیں گے امپورٹ وغیرہ کی اور انکلوڈ ڈائریکٹیو کے تھرو ہم ایک بینر uh, کو کو انکلوڈ کریں گے تو ہم آپ کو ایک ایگزامپل جو ابھی دکھانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک پیج کے اندر ایک بینر کے طور پہ ایک اور ایس پی پیج ڈالیں گے جس پہ شاید لکھ ہم لکھ دیتے ہیں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ اس پہ ڈیٹ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہمارا جی ایس پی پیج ہے جس میں وہ بینر انکلوڈ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم کچھ کام کر لیتے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک مائم ٹائپ سیٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کئی دفعہ ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جی ایس پی پیج جا کے جب براؤزر میں جائے تو براؤزر اس کے اندر کوئی کسی اپلیکیشن میں اس کو کھولا جیسے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ پہ کلک کیا ہے تو ایک پی ڈی ایف آپ کا جو ایکروبیٹ ایکروبیٹ ریڈر ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر وہ پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ نظر آتا ہے کئی دفعہ آپ کسی پیج پہ کلک کرتے ہیں تو آپ براؤزر کے اندر ایکسل کھل جاتی ہے اور وہ پیج اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایکچولی آپ براؤزر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں جو تمہیں کانٹینٹ بھیج رہا ہوں وہ کانٹینٹ تم نے اپلیکیشن ایکسل ایپلیکیشن کے اندر دکھانا ہے تو ول شو یو کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں so let's take a look at an example of include as well as the page directive over here that we are deliberately keeping these example very small so that you can understand the code آپ ہاؤ ایور ان ساری پیسز کو اکٹھا کر کے بڑی ایگزامپلس بھی بنا سکتے ہیں ٹیک اے لک تو آپ کے سامنے جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پیج ہے index dot J S P index dot J S P کے اندر سب سے پہلے آپ کو جو ڈائریکٹیو یوز کر کے دکھا رہے ہیں وہ انکلوڈ کا ڈائریکٹیو ہے آپ دیکھیں گے باڈی ٹیگ کے اندر آنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹیو اپنا اسٹارٹ کیا پرسنٹ کے بعد ایٹ دا ریٹ کا سمبل ڈالا ہے اور اس کے بعد لکھ دیا انکلوڈ سو دس انڈیکیٹس کہ یہ انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے اس کے بعد انکلوڈ ڈائریکٹیو کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے فائل کا جس کے تھرو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون سی فائل کو انکلوڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو file to header dot J S P ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی header dot J S P کی جو فائل ہے وہ اس میں ایڈ کر دو اسٹارٹ میں اس کے بعد ہمارا ایک ٹیبل ہے جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ چیزیں دی ہوئی ہیں ایپلس اور اوریجنس کی ہم نے کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں first quarter second quarter third quarter اور فورتھ کوارٹر کے لیے ڈفرینٹ ویلیوز دی ہوئی ہیں ایپلس کی اور اوریجنس کی ایک ٹیبل کی فارم میں اس کے بعد ہم نے دوبارہ انکلوڈ کا ڈائریکٹو دیا ہے اور ایک اور فائل ایڈ کر دی ہے footer dot J S P دیکھتے ہیں کہ ہیڈر اور footer dot J S P میں کیا لکھا ہوا ہے header dot J S P کے اندر آپ آئیں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں دکھانے کے لیے ہم نے پیج ڈائریکٹو یوز کیا ہے header dot J S P کے اسٹارٹ میں ہم نے پیج کا ڈائریکٹو دیا ہے کیونکہ ہم نے اس پیج کے اندر اس ہیڈر پیج کے اندر ڈیٹ ڈسپلے کرانی ہے اور ڈیٹ ہمارے پاس جو ہم یوز کر رہے ہیں ڈیٹ کا آبجیکٹ وہ جاوا ڈاٹ یوٹل میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کوئی فائل آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس فائل کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پیج ڈائریکٹیو کے اندر امپورٹ کا ایٹریبیوٹ استعمال کرنا پڑے گا تو آپ ٹاپ پہ اگر دیکھیں ہمارے پاس پیج کا ڈائریکٹو چل رہا ہے اور پیج ڈائریکٹیو کے اندر ہمارے پاس امپورٹ کا ایٹریبیوٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے Java dot util dot star تو Java dot util dot star کو ہم نے امپورٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی H T M L start کر دی ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہم نے اپنا ٹیگ دے دیا ہیڈنگ کا اور اس کے اندر ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ لکھ دیا ہے اور دوسرے ٹیگ کے اندر جو ہیڈنگ کا ہم نے دیا ہے ہم نے اپنا ایکسپریشن ٹیگ یوز کرتے ہوئے ڈیٹ کی ویلو کو اسٹرنگ میں کنورٹ کیا اور یہ ویلیو ایڈ ہو جائے گی آؤٹ پٹ میں سو یہ ہمارا ہیڈر پیج ہے let's take a look at the footer page footer page میں سمپلی ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لکھ دیا ہے کچھ بھی اور ڈائنامک کانٹینٹ انوالو نہیں ہے index dot J S P میں ہم نے header dot J S P اور footer dot J S P کو انکلوڈ کرا دیا یوزنگ انکلوڈ ڈائریکٹو تو اس کو ذرا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے H T M L table نظر آ رہا ہے اور H T M L table کے ٹاپ پہ ہمارا header dot J S P کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے اور باٹم پہ footer dot J S P کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے تو یہ ہماری ایک ایگزامپل تھی پیج ڈائریکٹیو کی اور انکلوڈ ڈائریکٹیو کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پیج ڈائریکٹیو کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں تو ایک اور ایٹریبیوٹ کا یہاں پہ استعمال دیکھتے ہیں تو ایک اور ہم یہاں پہ ایٹریبیوٹ کا استعمال دیکھتے ہیں index dot J S P page کے اندر ٹاپ پہ ہم پیج ڈائریکٹیو دوبارہ سے لے رہے ہیں اور اس دفعہ ہم اس کے اندر کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹیبل ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے یہ جا کے کھلے ایک ایکسل ورک بک کے اندر اب ایکسل ورک بک کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا اپنے براؤزر کو کہ بھائی جو میں یہ چیز بھیج رہا ہوں اس کو ایکسل میں کھولو اس کے لیے ہمیں مائم ٹائپ سیٹ کرنی پڑتی ہے اور مائم ٹائپ سیٹ کرنے کے لیے جو سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس سیٹر تھا وہ تھا response dot set content type یہاں پہ ہم جو پیج ڈائریکٹیو ہے اس کے اندر جو کانٹینٹ ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ویلیو سیٹ کر رہے ہیں وہ ہے application slash V N D dot M S Excel اچھا آپ یہ کیا کیا چیزیں آپ بھیج سکتے ہیں یا کس کس ٹائپ کی آپ مائم ٹائپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے براؤزر پہ کہ وہ کس کس ٹائپ کی مائم ٹائپ سپورٹ کرتا ہے مے بی اگر آپ یہ کانٹینٹ کسی اور براؤزر کو بھیج رہے ہوں تو وہ یہ مائم ٹائپ سپورٹ نہ کرتا وہ ایکسل نہ کھولے تو یہ بڑا مائکروسافٹ اسپیسیفک چیز ہو جائے گی بٹ دین اگین اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ براؤزر کون سا ہے تو آپ اس طرح کی مائم ٹائپس بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو مائم ٹائپس کون سی آپ سیٹ کر سکتے ہیں you have to look at the specification of your browser کہ وہ کس کس ٹائپ کی مائم ٹائپ سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے مائم ٹائپ سیٹ کیا کہ جی ہم جو ڈیٹا بھیج رہے ہیں we need to open the data in an application which is M S Excel so let's take a look کہ ہماری کیا ڈفرنس آتا ہے ایگزیکیوشن میں اس دفعہ ایگزیکیوٹ جب آپ اس پیج کو کریں گے ہم تو ہمارا جو براؤزر ہے پوچھ رہا ہے ہم سے کہ بھائی میں ایکسل کی ایک ورک بک مجھے اوپن کرنے کو کہا گیا ہے جو مجھے آؤٹ پٹ مل رہی ہے کہ میں اوپن کر دوں ہم یہاں پہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ اس نے ایکسل کی شیٹ اوپن کی ہے اور ایکسل کی شیٹ کے اوپر بھی ٹاپ پہ ہمارا ہیڈر نظر آ رہا ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہماری ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہے باٹم پہ ہمارا فوٹر بھی نظر آ رہا ہے ورچوئل یونیورسٹی کا اور باقی ساری چیز ایکسل کے اندر نظر آ رہی ہے apples and oranges first quarter second quarter ان کی ویلیوز نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ایگزامپل آپ کو دکھائی اس میں آپ نے انکلوڈ اور پیج ڈائریکٹیو کی تھوڑی سی دیکھی امپلیمنٹیشن ہم یہاں پہ چلتے چلتے جیسے کہ میں نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ ان کے ایکس ایم ایل فارمیٹس بھی اویلیبل ہے تو میں چاہوں گا کہ چلتے چلتے ہم وہ بھی فارمیٹ ایک دیکھتے ایک دیکھتے چلیں کہ کیسے ہم اس کو X M L base index میں لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے X M L syntax for directive کیسے ہوتا ہے کہ J S P colon directive dot directive type اور اس کے بعد ایٹریبیوٹس اور پھر سلیش کے ساتھ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں ایکس ایم ایل میں جو بھی اسٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اس کا اینڈنگ ٹیگ بھی ہوتا ہے اور اگر اینڈنگ ٹیگ نہ ہو تو اسی ٹیگ کے اندر اینڈ میں کلوز کا سائن دے کے اس ٹیگ کو کلوز کرنا پڑتا ہے تو پیج کے ڈائریکٹیو کو ایکس ایم ایل سینٹیکس میں ہم کیسے لکھیں گے فار ایگزامپل جو ڈائریکٹیو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ percent at the rate page اور اس کے اندر امپورٹ کا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہوا ہم نے import equals to Java dot util dot star اور پھر پرسنٹ اس کو ایکس ایم بیس انڈیکس میں ہم کیسے لکھیں گے اس کو لکھیں گے J S P colon directive dot page J S P colon directive indicate کر رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹیو کا ٹیگ ہے اور پیج انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ڈائریکٹو ہم یوز کر رہے ہیں اس کی ٹائپ پیج ہے اور آگے ایٹریبیوٹ اور ان کی values import equals to Java dot util dot star تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے اپنی جی ایس پی جرنی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایس پی جرنی میں ہم پہنچ چکے ہیں اب ایکشن ایلیمنٹس کے پاس پاس ڈائریکٹو اسکرپٹنگ ایلیمنٹ اور امپلیسٹ آبجیکٹس ہم کافی حد تک کور کر چکے ہیں تو یہ ہم نے جو آج دیکھے ہیں جی ایس پی کی جرنی میں کچھ ڈائریکٹو ایلیمنٹس اور اسکرپٹنگ ایلیمنٹس اور اپنی اپلیکیشن میں چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن بنا کر میں یوز کرنا شروع کر دیں گے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ J S P action elements پہ ہے اس سے پہلے ہم کچھ اور کام بھی کرنا چاہیں گے جن میں جاوا بینس کا ایک کانسیپٹ ہے پھر آپ کو جا کے لے کے جائیں گے ایکشن ایلیمنٹس پہ بھی اور یہ کیونکہ ذرا ایک تھوڑا سا زیادہ کام ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کروں نیکسٹ لیکچر تک آج جو ہم ایک لاسٹ ٹاپک کور کریں گے اسی اپنے لیکچر کے اندر وہ یہ کہ جی ایس پی کا ایک لائف سائیکل کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے سرولیٹ کا لائف سائیکل دیکھا تھا جی ایس پی پیج کا بھی لائف سائیکل ہوتا ہے جی ایس پی پیج کے بیسیکلی تین میتھڈ جو ہوتے ہیں انیٹ سروس اور ڈسٹرائے اور وہ اسی طرح کال ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ آپ نے کچھ انیشلائزیشن کرانی ہے that goes into J S P underscore init score J S P init اور اس کے بعد ایک جو ہر دفعہ سروس کا میتھڈ ایک چلتا ہے اور اس کے بعد ڈسٹرائے کا میتھڈ کلین اپ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو یہ میتھڈ کہیں نہیں لکھے نہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ میتھڈ آپ کہیں لکھیں تو آپ پریشان مت ہوں یہ میتھڈ آپ لکھیں گے نہیں ایکچولی جب ٹرانسلیشن ہو کے آپ کی فائل جاوا کی فائل میں کنورٹ ہوتی ہے تو یہ میتھڈ وہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں صرف ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تاکہ سامنے سامنے کا کام کر لیں لیکن تو کرتے ہی ہم پتہ چلتا رہے کہ ساتھ ساتھ جو ہماری آئی ڈی ہے یا جو ہمارا ویب کنٹینر ہے وہ کیا کچھ پرفارم کرتا ہے تو J S P life cycle method کے اندر ہمارے پاس جی ایس پی انٹ کا میتھڈ ہے underscore J S P service کا میتھڈ ہے جو کہ ہر ریکویسٹ رسپانس کے اندر کال ہوتا ہے اور جی ایس پی ڈسٹروائے کا میتھڈ ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی جس میں ہم نے ایک پیج بنایا تھا جو کہ دو نمبرس کو لیتا تھا اور ایڈ کر کے ریزلٹ ہمیں دکھا دیتا تھا میں چاہوں گا کہ وہی پیج ہم ذرا دوبارہ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کی جی ایس پی پیج پہ کیسے ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہ وہ پیج کا کوڈ ہم آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں اس میں ایک ڈکلیریشن ٹیگ تھا جس میں آ کے ہم نے ایک ویریبل ریزلٹ کا اور ایک اپنا میتھڈ ڈکلیئر کیا تھا جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈکلیریشن میں یہ کلاس لیول کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھیں گے ابھی جو ہماری جو جاوا کی کلاس اس میں کلاس لیول کی چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارا اسکرپلیٹ کا کوڈ تھا یہ اسکرپلیٹ کا کوڈ میں نے کہا تھا یہ اکویلنٹ ہے جو آپ ڈو گیٹ ڈو پوسٹ میں لکھتے تھے اور یہاں پہ جو ابھی ہم نے آپ کو جی ایس پی کا لائف سائیکل بتایا اس میں یہ سارا کوڈ سروس کے میتھڈ کے اندر جائے گا اور یہ جو ایکسپریشن کی یہاں پہ ہمارے پاس ٹیگ ہے یہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ آر کا پارٹ بن جاتی ہے تو لیٹس ٹیک اے لک کہ اس کی کورسپونڈنگ جو فائل جنریٹ ہوتی ہے جس کو اصل میں کمپائل کر کے ہمارا ویب کنٹینر چلاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو بڑی اچھی فیسلٹی دیتی ہے آپ کی آئی ڈی کہ آپ اس فائل کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دفعہ جب اس پروگرام کو رن کر لیں گے تو یہ اس نے ایک وہ سرولیٹ بنا لیا ہوگا جو کہ ٹرانسلیٹ ہو کے بنا ہے اس جی ایس پی پیج کے ریزلٹ میں تو آپ رائٹ کلک کریں اس پیج کے اوپر جس کا آپ کورسپونڈنگ سرولیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے ایک آپ کو آپشن ملے گی ویو سرولیٹ کی اس آپشن کو آپ سلیکٹ کر لیں تو آپ اس کورسپونڈنگ سرولیٹ پہ پہنچ جائیں گے جو اس جی ایس پی پیج کا ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے public final class second seconder J S P تو جس طرح کا ہمارا جی ایس پی پیج کا نام تھا second dot J S P اس سے ملتا جلتا نام اس نے ہماری کلاس کا بھی رکھ دیا ہے اور یہ ایک J S P base class کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے یہ والی کلاس اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کلاسز ہیں جو کہ ویب کنٹینر کی اپنی ہوتی ہیں ایونچولی یہ کلاس ایک سرولٹ ہے اب جو ہم نے چیزیں ڈکلیریشن ٹیگ میں دی تھیں جن میں ایک ریزلٹ کا ویریبل تھا اور ایک سم کا فنکشن تھا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ ریزلٹ کا ویریبل کلاس لیول پہ ڈکلیئر ہوا ہوا ہے اور سملرلی سم کا فنکشن بھی کلاس لیول پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ فنکشن ہمیشہ کلاس لیول پہ ہی لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا سروس کا میتھڈ ہے public void underscore J S P service اور اس میتھڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو اور بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ یہ سارے کے سارے امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جی ایس پی پیج کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے امپلیسٹ آبجیکٹ بتاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ پیج کانٹیکسٹ ٹیکسٹ کا آبجیکٹ ہوتا ہے سیشن کا آبجیکٹ ہوتا ہے آؤٹ کا آبجیکٹ ہے تو یہ وہ ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے جی ایس پی پیج کے اندر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں اس کے نیچے ٹرائی بلاک میں آتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ اپنے اسکرپلیٹ میں لکھا تھا ہم نے اسکرپلٹ میں کیا کیا تھا کہ پیرامیٹرس کی ویلیوز لی تھیں پیرامیٹر کی ویلیوز لے کے ان کو انٹیجرز میں کنورٹ کیا تھا اس کے بعد اپنا فنکشن کال کیا تھا سم کا سم سے جو ریزلٹ آیا تھا اس کو ریسٹ نام کے ویریبل میں رکھا تھا اور اس کے بعد وہاں سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرائی تھی تو آپ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ کے اندر جو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل لکھی تھی وہ یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ رائٹ کے اندر ویسی ہی لکھی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہم نے اپنا ایکسپریشن ٹیگ استعمال کیا تھا وہ بھی آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے سو so, سارا کچھ وہاں سے جی ایس پی پیج سے ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے پاس اس سرولیٹ کے کوڈ کے اندر آتا ہے اور یہ کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے تو یہاں پہ آج ہم نے جو اگزامپلس دیکھی ہیں اس میں ہم نے اپنے ڈائریکٹوس کا پارٹ کور کیا ہے جی ایس پی کے اندر امپلیسٹ کا آبجیکٹس کو دیکھا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جی ایس پی پیج جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیشہ سرولٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ سرولیٹ آ کے چلتا ہے ہم نے وہ ایگزامپل بھی دیکھی ہے آپ اپنا کوئی بھی جی ایس پی پیج اٹھائیے گا ایک دفعہ اس پروجیکٹ کو چلانے کے بعد اس پہ آئی ڈی میں جا کے رائٹ کلک کریں اور اس کا کورسپونڈنگ سرولیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وی ہوپ کہ آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم آپ کو ٹول سکھاتے جا رہے ہیں ان کو آپ تھوڑا اپنا میموری میں بھی رکھتے جا رہے ہوں گے اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ ان کی پریکٹس کرتے جا رہے ہوں گے کیونکہ کچھ ایک دو لیکچرز اور میں ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی آ جائے گی جس میں ہم ان ساری چیزوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں گے اگین کہ کیس اسٹڈی جو ہم یہاں پہ بنائیں گے وہ تو ریلیٹیولی اسمال سی ہوگی کیونکہ ہم ایک لیکچر میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ان کے ساتھ ان سب آبجیکٹس کو یاد رکھیں اب انہی کو استعمال کر کے آپ نے ایک بڑی اپلیکیشنس بھی بنانی ہے اپنے پروجیکٹس بھی بنانے ہیں ان شاء اللہ آپ سے اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی ہم کچھ جواب بینس کے بارے میں بات کریں گے مے بی ایکشن ایلیمنٹس کے اوپر بھی کچھ ڈسکشن ہو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ